حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑے بچے کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستائیس